اہل حق کے مخالفین کا ایک انداز مشترک رہا ہے کہ جب وہ دلائل کے میدان میں آل حق کا مقابلہ نہ کر سکیں تو ان کے دفاع کرنے کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ اپنے اس باطل مذہب کا ایک ایسا جواز پیش کیا جائے تاکہ اعتراض کرنے والے حضرات بجائے ہمارے اوپر اعتراض کرنے کے جن کو ہم بطور دلیل پیش کر رہے ہیں اپنے انداز کرو ان کی طرح پھیر لیں آسان الفاظ میں کہوں جب سلسلہ نبوت کے آخری تاجدار امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باطل پرست ہر انداز سے مقابلہ کرنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنے شرک کے جواز کے لیے جو دلیل پیش کی اس دلیل کا انداز کچھ یوں تھا کہ ہم جو آپ کی بات کا انکار کر کے کفر اور شرک کے راستے پر چل رہے ہیں ہمارے پاس اس راستے پر چلنے کے لیے ایک بہت مضبوط دلیل موجود ہے چنانچہ تین دن تک مسلسل مناظرہ ہوتا رہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل کا سامنا تو مخالفین نہ کر سکے دلائل کا جواب تو نہ دے سکے آجز آ کر اپنے کفر و شرک پر دلیل پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا عیسا امر ہم تک ربا کہ ہم دین عیسائیت کے علم بردار حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کی پکار اور عبادت کرنے والے ہم حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کو معبود سمجھ کر پکارنے والے ٹھیک ہے دلائل کے میدان میں آپ کا سامنا نہیں کر سکے لیکن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ تم مجھے رب تسلیم کرنا امام الانبیاء حیران ہو گئے کہ یہ دلائل کے میدان میں تو سامنا کر نہ سکے اور اب اپنے شرک کو جائز ثابت کرنے کے لیے الزام لگا دیا اللہ کے ایک معصوم اور مقدس پیغمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام پر امام الانبیاء حیران ہوئے کہ ہو اللہ کا نبی ہو اللہ کا رسول ہو اللہ کا معصوم بندہ اور وہ بجائے اللہ کی عبادت کے دعوت دینے کے اپنی عبادت کی دعوت دے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام کے متعلق یہ جو کہہ رہے ہیں ان عیسا امرا خزو اور ربا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہونے لگے مالے کے کائنات نے فرمایا محبوب آپ نے ان کی بات تو سن لی اب میری بھی سننا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یعطیہ اللہ الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله سورة آل عمران آیت نمبر اناسی تیسرا بارہ میرے سامنے اللہ تری فرمات کا نالبا شارن اللہ تیرے انداز سے قربان جاؤں توحیدی احباب ذہن حاضر رکھنا عیسائیوں نے مناظرے کے اندر الزام لگایا علیہ السلام پر کہ ہمیں حضرت عیسیٰ نے خود حکم دیا تھا کہ مجھے رب ماننا میری عبادت کرنا الزام عیسا السلام پر لگایا اللہ نے صفائی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی دے دی وہاں پروردگار تیرے انداز میں قربان جاؤں فرمایا ماں کانا لے بشا نہیں کتاب آج تک میرے محبوب کوئی بشر بشر ایسا نہیں آیا کہ جس کو میں اللہ کریم نے کتاب دی ہو جس بشر کو میں اللہ نے احکام دیے ہوں جس بشر کو میں اللہ کریم نے نبوت دی ہو پھر کتاب لینے کے بعد ہوں بشر احکام لینے کے بعد ہوں بشر نبوت لینے کے بعد ہوں بشر سم یقول سے لوگوں کے سامنے ہم نے یہ تقریر شروع کر دے کتاب بھی ہاتھ میں ہے نبوت بھی موجود ہے احکامات بھی موجود ہیں اور لوگوں کو یہ تقریر کرنا شروع کر دے کہ گولو عبادت تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ آج تک کوئی ایسا بشر آیا نہیں اللہ اللہ ما كان لبشر أن وال الله الكتاب والحكم والنبوة تو عید والو تمہیں مبارک ہو تمہارا عقیدہ بھی قرآن میں سے ثابت ہو گیا رب العالمین نے مسئلہ سمجھا دیا کہ میں اللہ نے کتاب دی تو بشر کو میں اللہ نے احکامات دیے تو بشر کو میں اللہ نے نبوت دی تو بشر کو ماں کا نل بشر کعبہ کی قسم الحمد سے لے کر کی سین تک قرآن کی تلاوت کرو آپ کو ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو ماں کا نل یوتی اللہ الکتاب کتاب و لکما میں اللہ نے نور کو کتاب دی میں اللہ نے نور کو نبوت دی بشر کو نبوت ملنے کی آیت تو مل جائے گی لیکن نورانیوں کو نبوت ملنے والی آیت ہو تمہارا ہمارا عقیدہ قرآن میں سے ثابت ہو گیا اچھا یہ تو سورت عمران تھی اب سورت الانام کی بھی سیر کراتا جاؤں مالک کائنات کی لار کتاب یہ میرے سامنے سورت کھلی ہوئی ہے رب العالمین فرماتے سورہ انعام کے اندر آ گئے یہودی آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اور کیا کہنے لگے مالے کے کائنات نے انداز بیان کیا اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جا فرمایا قدر اللہ حقہ قدر ہی اس کالو اللہ اللہ بشر من شعین یہودیا کے کہنے لگے آمنا کلال تو دعویٰ کرتا ہے اللہ کریم نے مجھے قرآن عطا کیا ہے اور ہم یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی اللہ کے محبوب حیران ہونے لگے اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی جی جی اللہ کہہ رہے ہیں مالک کائنات فرماتے ہیں جواب آپ نے نہیں دینا میرے محبوب میں اللہ جواب دوں گا فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کریم کی قدر کرنے کا حق تھا اللہ کیسے قدر نہیں کی اللہ فرماتے زکان کانوں اللہ باشنی جب انہوں نے آپ کے سامنے آ کر یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ اللہ کریم نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر اعلان کر تم کہتے ہو کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اللہ اللہ پھر یہ بتاؤ حضرت موس علیہ السلام پر تو رات نازل کرنے والا کون تھا مل زلل کتا بد یا موسا تو کہتے اللہ نے بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی کوئی وہی نازل نہیں کی پھر حضرت موسا پر تو رات نازل کرنے والا کون تھا اگر پرور حضرت موسا پر کتاب نازل کر سکتا ہے تو رات تو آمنا کے لال پر قرآن بھی نازل اللہ کریم نے راز سمجھا دیا کتاب نازل ہوئی ہے تو بشر پر انزل اللہ بشر من شی اللہ نے بشر پر کوئی وہی نازل نہیں کی حضرت مسا بشر تھے ان پر تو رات نازل ہو سکتی ہے تو آمنا کے لال بشر پر قرآن بھی نازل ہو سکتا ہے یوتیہ اللہ کتاب والا اچھا یہ تو سورت عمران کا انداز سنا اب اور قرآن کا انداز سناؤں یہ بھی میرے سامنے سورت نام کھلی ہوئی ہے رب رب العالمین کے قرآن کے انداز سے قربان سورت النام آیت نمبر نواسی ساتواں پارا میرے سامنے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کیا پروردگار نے کٹھا اور پھر آخر میں فرمایا الازین کتاب بوا کفر بیا ہاں کا دکل نہ بیاہ کو من لئی سو بیاہ بے کافری میرے جن اٹھارہ نبیوں کا میں اللہ کریم نے ذکر کیا ان کو کتاب میں اللہ نے دی تھی حکم میں اللہ نے دیے تھے نبوت میں اللہ نے دی تھی اللہ نے راز سمجھا دیا کسی نور کو نبوت ملی نہیں کسی نور کو کتاب ملی نہیں اب غور کرے وہ لوگ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر نور مانتے ہیں آپ کو ذاتی نور مانا جائے تو قرآن کا بھی انکار ہے نبوت کا بھی انکار ہے بار بار جو ہم تکرار کر رہے ہیں وجہ کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نور مانو قرآن پر بھی ایمان ثابت نہیں ہوتا آپ کی نبوت پر بھی ایمان ثابت نہیں ہوتا اللہ کتاب مل گو اور قرآن کا انداز سن لیجیے یہ میرے سامنے سترواں پارا سورت کا نام سورت الحج رب العالمین فرماتے ہیں او کائنات والو اللہ صفی من سفی مین الملے کا تیرو سولہ مینار سمی آیت نمبر پچہتر سورت الحج سترواں پارا نے رسول چنے یا تو فرشتوں میں سے اور یا اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے جنوں میں سے اللہ نے رسول چنا نہیں یہ تو سورت الحج تھی اب سورت سورت الانعام الانعام کا انداز سنیے میرے سامنے کھلی ہوئی ہے ساتواں پارا میرے سامنے اللہ تیرے سمجھانے میں قربان جاؤں آیت نمبر پچاس سادہ کم قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے لو جہانیاں ماریا ویسی جرا ہاتھوں قرآن دی دینے کون سا اختلاف ہے کون سا جھگڑا ہے ہمارا اللہ کے قسم زمینوں کا جھگڑا نہیں جائیدادوں کا اختلاف نہیں ہے ہماری جماعت کی محنت یہ ہے لوگ قرآن کو سینے سے لگا لیں جہنم سے بچ کے جنت کے بارش بن جائیں لوگوں نے قصور سمجھا ہوا ہے آؤ سنو سورت النام کا انداز فرمایا کل اکول نقم اندی خزان اللہ ولا علمغیبہ ولا اکول انی ملک اعلان کر میرے محبوب میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کریم کے خزانے میرے قبضے میں ہیں اگر اللہ کے خزانے میرے قبضے میں ہوتے تو کئی کئی دن فاقے کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت میں عالم الغیب بھی کوئی نہیں ہوں اگر میں عالم الغیب ہوتا بی بی ایشا پر جو تہمت لگی تھی مجھے مہینہ پریشان رہنے کی ضرورت اور تیسرا اعلان لا ملک یہ بھی میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نورانی فرشتہ ہوں سورت الحج کا انداز اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں فرشتوں میں سے آمنا کا لال بنتا نہیں انسانوں میں سے احبام مانتے نہیں جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں فرشتوں میں آمنا کا لال بنتا نہیں فرشتوں میں کیوں بنے فرشتوں میں کیوں بنے فرشتہ مجھے کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے فرشتہ مجھے کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو کیوں پڑھا بنوں لا لکم انی ملک میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں نا جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں فرشتوں میں سے آمنا کا لال بنتا نہیں انسانوں میں سے حضرات رسول کیا کرے امام الانبیاء کی بشریت کا انکار رسالت کا انکار ہے آپ کی بشریت کا انکار نبوت کا انکار ہے آپ کی بشریت کا انکار قرآن کا انکار ہے کیوں کانا لحباشاری نہ کتاب و حکم آج کوئی بشر ایسا نہیں آیا کہ میں اللہ نے کتاب بھی اس کو دی ہو نبوت بھی دی ہو شریعت کے احکامات بھی دیے ہوں اور لوگوں کو وہ یہ کہے کہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ نہیں نہیں جتنے بھی پیغمبر آئے تمام کا نعرہ یہی تھا عبادت کے لئے صرف کون ہے میرے محبوب عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں اللہ وہ کیسے یہ میرے سامنے آٹھواں پارا سورت کا نام سورت العراف اللہ تیرے انداز پہ قربان جاؤں یہ سورت العراف کھولے بیٹھا ہوں رب العالمین فرماتے ہیں آٹھواں پارا سورت العراف آیت نمبر انسٹھ لوہن علاقوں میں ہی مجھے اللہ ہونے کی قسم ہم نے حضرت علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا اور حضرت نے یہی سب سے پہلے تقریر کی او میری قوم میں اپنی عبادت کی دعوت دینے نہیں آیا بلکہ او بد اللہ عبادت کے لائق صرف کون ہے اللہ اللہ حضرت نول تم اسلام کا بھی یہی نعرہ یہی سورت میرے سامنے آیت نمبر پینسٹھ آٹھواں پارا بلا دن کالا قوم اللہ بلا مالا کم میں آدیوں کی طرف ان کے بھائی حضرت حود علیہ السلام نبی بن کے آئے حضرت حود علیہ السلام نے بھی یہی تقریر کی میں میری کو بد اللہ میری عبادت نہ اس کی عبادت کرو اشارہ کرتا جا رہا ہوں تفصیل نہیں اچھا آگے چلیے یہی سورہ تمہارا آٹھواں پارہ آیت نمبر تہتر میلا سمودا خام سالیہ حضرت سالے نے بھی یہی تقریر کی کالا یا قوم عبد اللہ اللہ کی بات میری نہیں آگے چلو رب العالمین کا قرآن آیت نمبر پچاسی سورت اللہ آٹھواں بارہ مدینہ شاہی شعیبا کالا یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ مالا خطیب اللہ دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی مدین والوں کے سامنے یہی تقریر کی او میری قوم او بد اللہ عبادت کرو تو صرف کس کی پنڈی والے احباب الحمدللہ حضرت شعیب نے سلام کے سامنے میرے جے احمد شعیب خان لاکھوں کروڑوں کٹھے ہو جائیں حضرت شعیب علیہ السلام کی جوتیوں کی سوکھ کی شان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن الحمدللہ تحدیث بن نعمت اللہ کا احسان جو دعوت حضرت شعیب پیغمبر نے دی تھی احمد شعیب بھی وہی دعوت دے رہا ہے او بد اللہ یہ میرے سامنے ساتواں پارا سورت کا نام سورہ میدا اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے آیت نمبر ایک سو سولہ ساتواں قرآن سر پہ رکھ کر بات نہیں کر رہا ہوں دیکھ رہے ہوں قرآن سر پہ رکھ کے تقریر کر سن دے پہ ہو ہاں ایک کوڑے کرے نہیں انہیں سچے قرآن کھول کے بات کر دیں سامنے اللہ اللہ آیت نمبر ایک سو سولہ سورح ان جستا ربا عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہمیں آدر دے کر گئے تھے کہ مجھے رب ماننا اللہ فرماتے آؤ تو میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ کی تقریر بھی سنا دوں یا سب کام ہو یہ سب نریماں تلتا من دون اللہ سارے بچ گنجائش جو نہیں چھوڑی کیا مکہ میدان عیسائیوں کی جماعت بھی سامنے حضرت عیسا علیہ السلام بھی سامنے کھڑے ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب سوال ہوگا عیسا علیہ السلام سے اللہ کریم کے روب جلال کی وجہ سے کانپنے لگ جائیں گے وجود کے بال کھڑے ہو جائیں گے عیسا علیہ السلام کے خوف کی وجہ سے اللہ فرمائے گا عیسائی بنے مریم بتانا یہ سامنے عیسائی کھڑے ہیں جو کہا کرتے تھے عیسیٰ میں خود کہہ گئے تھے میری عبادت کرنا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے الہ ماننا میری اما کو الہ ماننا میری عبادت کرنا میری والدہ کی عبادت کرنا تو نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کام کے جواب دیں گے انک سبھانک اللہ پنڈی کے اے میرا اللہ اگر میں اپنی عبادت کی دعوت دیتا پھر تو تیرا شریک بن جاتا حالانکہ سبحان اگر تیرا کوئی بھی شریک قرآن کا کہا سبحان کو اللہ میں اپنی عبادت کا حکم دیتا پھر تو تیرا شریک بن جاتا کا تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے پرور د اللہ سلی بے حق اللہ جس بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں بنتا تھا میں کیسے کہہ سکتا تھا میری عبادت کرو کل تو کل تو فقد علیتا میرا محبوبہ نا انداز ہے اللہ اگر میں نے کہا بھی ہے اپنی بولی جمانہ کرا جی میں آخیا بھی ہے تو تینو پتا سی پھر پوچھتا کیوں ہے انداز ہے نا جی اللہ جی میں آخیا بھی ہے تو تینوں پتا ہے پھر پوچھتا کیوں ہے محبت والا انداز ان کو تو کل تو ہوں فقد علیمتا اللہ اگر کہا بھی ہے تو تجھے پتا ہوگا کیوں معافی نفسی من عالم معافی نفسے کا اللہ تو میرے دلوں کا حال بھی جانتا ہے زبان کی بات کیسے نہیں جانتا ہوگا دیکھو اللہ کے پیغمبر کی گفتگو ہے نا خیر اللہ اللہ اللہ کہنا تو زبان سے ہوتا ہے یہ کہتے میں نے کہا تھا میری عبادت کرو تالم معافی نفسی اللہ تو دو دلوں کا حال جانتا ہے میری زبانی بات کیسے نہیں جانتا ہوگا والا عالم معافی نفسے کو اللہ جو تیری ذات میں ہے مجھے کوئی پتہ نہیں انتا اللہ اللہ تو ہی تو جاننے والا ہے غیبوں کو کل تو لہم اور تو میں نے کچھ نہیں کہا اللہ اللہ امر تنی بہی میں نے وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا اور میں نے کیا کہا تھا بود اللہ آ گئی کہ نہیں صفائی انہیں بولا جی، ربا نہ اللہ میں نے یہی کہا تھا میری عبادت نہ کرنا اللہ ہی کی عبادت کرنا اور یاد رکھنا تو ہی دیو ایک جملہ دل کی تختیوں پہ لکھ لو جس طرح کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرنا ہر پیغمبر نے یہی کہا اللہ ہی کی عبادت کرنا اسی طرح اشاعت توحید و سننا کا پتھر کی لکیر کی طرح یہی عقیدہ ہے جو اللہ کا سچا ولی ہوگا وہ کبھی بھی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے سکتا اللہ کے جتنے بھی نیک ولی گزر چکے سب کی دعوت یہی تھی عبادت کے لئے کون ہے بہت والے الزام لگا رہے ہیں اللہ کے ولیوں نے کہا تھا عبادت کے لہر صرف اللہ کریم ہے یقین دانم دری عالم کے لاما بو دلہ یقین عالم اللہ موجود ولا مقصود بدستاری مجو از غیر حق یاری حکیاری لا فتح اللہ اللہ کے ہر ولی نے دعوت یہی دی تھی عبادت کے لئے کون ہے والے الزام لگا رہے ہیں قرآن کا انداز سورت کا نام سور یونس اللہ تیرے انداز پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے سورہ ہی انس کھلی ہوئی ہے مالک کائنات نے منظر بیان کیا اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں اور العالمین فرماتے ہیں میں یوں منا جمیا سمن کو اشرکو اشرکو اشرکو کیا مت کا میدان ہے میں اللہ سب کو کٹ کروں گا جو ان کے سجدے کرنے والے تھے وہ بھی جمع عبادت کرنے والے بھی جمع طواف قبروں کا کرنے والے بھی جمع نظر نیاز دینے والے بھی جمع امام بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو یہ کہنے والے بھی جمع بابا دے پتر ٹھلا لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پترا دی جوڑی آن آئی کٹھے سامنے اے مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دین اوہی کٹھے اسے کھلو مکان کم آج پتا چل رہا ہے مکان کم الزم مکان کم وہدے کدے ہو مکان کم ساری بولی چمانا ہوتا ہے وہ کدے وہدے ہو مکان کم مکان کم انتم و شورا کا حکم زین حاضر جگ دے پہ ہو مکان کم اللہ اپنے شریکوں کے پاس جانا چاہتے ہیں اکے انتم شورا کا حکم کلے رہتے ہو تو وہ بھی پکڑے کھلوتے نے کھلوتے نا ڈال دے گا ان کے درمیان مرید ایک طرف پیر دوسری طرف پوجا کرنے والے ایک طرف جن کی قبروں کے تباہ ہوتے رہے وہ دوسری طرف آمنے سامنے کھڑے ہیں اللہ تیری کے انداز پہ قربان جاؤں آیت نمبر چھیاسی چودواں پارا سورت نال میرے سامنے شراک شورا کا بنا ہاؤ شورا کا مر کنا ندو نے حضرت علی اجمیری جسے دفتر سمجھ کے بلاتے تھے یہ کھڑا ہے خواجہ معین الدین جسے غریب نواز سمجھا کرتے تھے یہ کھڑا امام بری جسے کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا مانتے تھے یہ کھڑا ہے سلطان باہو جس کے نام کی منت منوتی دیا کرتے تھے جس کی قبر کی بہر کے نیچے تو پٹے بچھایا کرتے تھے اور وہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے فعل کو حق بولیے کلوتے نہیں جنہ دیا پکارا کر دیا ملکا دی گل منہ مرے الیہم اللہ ان کے منہ پہ دوبارہ بات مارے ان کو بھونو کوڑے جھوٹے او جھوٹے ہو جھوٹے سر پہ مٹکے اٹھا اٹھا کر سر گنجے ہو گئے تم کہتے ہو جھوٹے ہو گیارہویں دے دے کہ سدا کھ بھی نہیں رہا تصا ہو جھوٹے ہو اِن کوم بچے بھوکے مر گئے دودھ کا قطرہ نہ دیا تمہارے نام کی گیاری دی تم کہتے ہو جھوٹے ہو ساری بولی ہوتے جی آج ملن دینے ہیں آج کتنے ونجن دینے ہیں تاہ کہو گئے نا ان نہ کم نقا سے بولو کوڑے جھوٹے کیوں کفا بلا شہیدم بیننا بینکم ان کننا عبادتیں کم لگا اللہ کریم کی ہمیں قسم اللہ گواہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیں اللہ کی ذات کی قسم ہے ہمیں تمہاری عبادتوں کا کوئی پتہ گنا ہے بزرگ جس طرح کسی پیغمبر نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی اسی طرح کسی سچے ولی نے بھی اپنی عبادت کی دعوت ایک اور انداز سنیے میرے سامنے سولہواں پارا سورت کا نام سورہ مریم اشارہ کرنا چاہتا ہوں رب العالمین فرماتے ہیں بس فل کتابی برائی ان کا نا اس کال بیا کا بدل متا بدو مانا یس مو ولا سرو ولا کا شیا اب آپ کی توجہ ہو تو جملہ کروں جاگ رہے ہیں نا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قبروں والے سنتے ہیں ان سے جی تو نہیں کہتے ہیں نا سوال کیجئے ملک صاحب چودھری صاحب مولوی جی سوال یہ ہے توحیدیوں کا کہ اگر وہ سنتے ہیں اسباب سے سنتے ہیں یا بلا اسباب سنتے ہیں یہ سوال کرنا ہے آپ جو کہے سنتے ہیں سوال یہ کرنا ہے میرا سوال یاد رکھ لیجئے کیا پتا پھر زندگی میری وفا نہ کرے سنتے جو ہیں تم کہہ رہے ہو سنتے ہیں اسباب سے سنتے ہیں وہ مردے یا بغیر اسباب کے سنتے ہیں اب دو میں سے ایک بات تو کرے گا اسباب سے سنتے ہیں یا بغیر اسباب کے سنتے ہیں اگر وہ کہے جی اسباب کے ساتھ سنتے ہیں تو پھر کہنا پھر تو وہ مرے نہیں پھر وہ مرے تو کیوں جب موت آ گئی تو اسباب ختم موت آ گئی تو اسباب ماتر انسان ان کا موت آ گئی تو اسباب ختم اگر تو کہتا ہے اسباب سے سنتے ہیں پھر تو مرے نہیں پھر ان کی بیوی آگے نکاح کیسے کر گئی بچے یقین کیسے ہو گئے وراثت کیسے تقسیم ہو گئے پھر تو مرے نہیں اب پھر وہ پیترا بدلے گا نہیں جی نہیں بغیر اسباب کے سنتے ہیں تو پھر جواب دینا بغیر اسباب کے تو سننا اللہ کی صفات ہے تو اللہ کی صفت مردوں میں مان رہا ہے یہی بندہ تو مشرق ہے نہیں سمجھ آئی اب دو سنتے ہیں نا بھی جی۔ یا اسباب سے سنتے ہیں یا بغیر اسباب کے سنتے ہیں اگر اسباب سے سنتے ہیں تو مرے نہیں اگر کہے جی بغیر اسباب کے سنتے ہیں بچتا پھر بھی ہاں۔ پھر بھی نہیں بچ بغیر اسباب کے سننا تو اللہ کی صفات ہے اللہ کی صفت زندہ میں مان تب بھی شرک ہے اللہ کی صفت مردے میں مان تب بھی شرک ہے اچھا مشرق کو ملن دینے ہیں پیدا نہیں ہوتا بھاگنے دیتے ہیں واہ واہ اتنے تو ہی دیا گیا ہے کلوتن ہاں مشرق کو جانے دیتے ہیں ہاں ایک سکر تھی اللہ اللہ بتا بدلا یس مو ولا سیرو ولا شیا اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے میرے سامنے دوسرا پارا سورت کا نام سورت البکرا یہ دوسرا پارا میرے سامنے کھلا ہوا ہے آیت نمبر ایک سو ستر فرمایا وئی تب صلا کالو بن تبیو ماں الفا البانہ لو کانا لا لایا کے لو نشیا فقد ان کو کہا جائے اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف آؤ کہتے ہیں نہیں نہیں تے متعدے قرآن تو سب سمجھے اور کیا نہیں سمجھا آپ نے سمجھا ہے اور کسی نے نہیں سمجھا کہا جائے قرآن کا فیصلہ ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو سب اور کسی نے نہیں سمجھا بزرگوں نے نہیں سمجھا فلاں نے نہیں سمجھا مولانا احترام سے کہتا ہوں مانتے ہیں بزرگوں نے قرآن سمجھا ہے ہم سے بہتر سمجھا ہے انہوں نے کون سی آیا سے کہ مردے سنتے ہیں مانتے ہیں اچھا سمجھا ہے ہم سے بہتر سمجھا ہے سمجھا سمجھائے پر کون سی ایسے سمجھا سمجھائے کہ مردے سنتے ہیں پڑھنا ہوئے تو پڑھے میری کوئی ہوگی تو آج پڑھے یہ میری زبان سمجھ آ رہی ہے یہ لطف کے لیے عرض کر رہا ہوں جب کہا جائے اللہ کے قرآن کی طرف آؤ کہتے ہیں بل نہیں نہیں اجرا بھی نہیں الفینا نتا الفینا نہیں انا ہم تو اس دین کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا میرے پیغمبر اگر یہ باپ دادے کا حوالہ دیں تو تو جواب میں داد ابراہیم کا قصہ سنا دے او دادے پر اتفاق کر لو مکے میرا اور تمہارا دادا ایک ہاشمی ہو تمہارا میرا دادا ایک اسی دادے پر اتفاق کر لو اور حضرت ابراہیم کون تھا سورت الانام سے پوچھوں آٹھواں بارہ سورت الانام رب العالمین کی لارحم کتاب یہ میرے سامنے آیت نمبر ایک سو اکسٹھ کھلی ہوئی ہے کل ہدانی ربی صراط مستقیم دینن کے یما ملت ابراہیم حنیفا وما کانا من المشرکین اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں ذہن حاضر دل و دماغ کی توجہ مکے والے کہتے تھے ہم حنیف ہیں بابا تھا ان کا ہم حنیف ہیں اور نفا کہتے اپنے آپ کو ہم حنیف ہیں حضرت ابراہیم کا لقب حنیف تھا ہم حنیف ہیں آپ قرآن کا مطالعہ کریں تلاوت کریں دیکھیں بنظر امیر کا جہاں بھی اللہ فرماتے ہیں دینن کے یما ملت ابراہیم حنیفہ آگے اللہ ضرور فرماتا ہے مما کانا من المشرقین حدیث کے دو معنی سن لیجئے ایک حدیث کا بنا سب سے توڑنے والا ایک اللہ سے جوڑنے والا قرآن کہتا ہے لوگوں سے نہ جوڑو اللہ سے جوڑو قرآن کہتا ہے جوڑ کس سے ہونا چاہیے جب جب کچھ پتہ نہیں چلا قرآن کہتے جوڑ کس سے ہو لوگ کہہ رہے ہیں جوڑ قرآن کہتا ہے جوڑ اتے ہوئے ہوئے ہوں دعوت دیتی جا رہی نہیں چلے ہوئے قرآن حنیفہ حنیفہ تمام سے توڑنے والا ایک اللہ سے جوڑنے والا ایک مانا حنیف کا اور حنیف کا دوسرا مانا عرب والے یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ حق بیان کرنے والا باطل کی تردید کرنے والا فرمایا حنیف او مکے والو تم کہتے ہو ہم حنیف ہیں کیسے حنیف ہو حضرت ابراہیم حنیف تھا لیکن مما کان من المشرقین تم کہتے ہو ہم حنیف ہیں حضرت ابراہیم حنیف تھا لیکن مشرق نہیں تھا تم اپنے آپ کو حنیف بھی کہتے ہو شرک بھی کرتے ہو تم کیسے حنیف ہو اللہ اللہ بار بار قرآن میں یہ ہے ماں کانا من مشرقی آؤ دادے کا حال سن لو سب سے پہلے کہا یا بدل متا مالا ہوں میں مانتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا سب کچھ اللہ کرتے مانتا ہوں لیکن یہ توحید کا تیسرا نمبر ہے پہلا توحید کا نمبر یہ ہے لا پہلا نمبر کیا ہے وہ ہے توحید وہ ہے انکار نہیں ہے وہ بھی تو عید ہے لیکن تو عید کا پہلا نمبر مالا یس مالا مدو مالا یس یہ پہلا نمبر ہے اور الحمدللہ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے لے کر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تک اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پل پی رحمہ اللہ اور پیر طریقہ سید نیت اللہ شاہ سے بخاری پھر ان کے شاگرد ان کے مرید آج تک جمعیت التوحید تو سننا یہ دعوت دیتی آ رہی ہے کہ توحید کا پہلا نمبر اگر بیان کیا ہے بیان کر رہی ہے بیان کرتی رہے گی تو اشاعت توحید و سننا اور وہ پہلا نمبر یہ ہے جن کے آگے تم جھک رہے ہو جن کو تم پکار رہے ہو جن کے نظر نیازیں تم سورت سورت مریم اب رب العالمین کے قرآن کا اور انداز بھی سنتے جائیے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے سورت شعرا انیسواں پارہ کھلا ہوا ہے قرآن کی صداقتیں دیکھیے آیت نمبر بہتر میرے سامنے سورت شعرا انیسواں پارہ فرمایا بتلو علیہم نبا ابراہیم میرے محبوب ان کے سامنے حضرت ابراہیم کی خبر پڑھیے حضرت ابراہیم کا حال پڑھیے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں اور کہنے لگے او میرا ابا میری قوم یہ بتاؤ کن کی عبادت میں لگے ہوئے ہوں انہوں نے جواب دیا حضرت ابراہیم نے پہلا سوال کیا فرمانے لگے کالاس مئو نکم کم عزت او یسون کم او یا نفے کا سوال بعد میں کیا نقصان دینے کا سوال بعد میں کیا نفع دے سکتے سوال بعد میں نقصان ہٹا سکتے سوال بعد میں سب سے پہلا سوال کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کم یہ بتاؤ مسئلہ سما کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کتنا تو لکھے تھی میں لکھے تو ہوں اسے مسئلے نال شرک دے تو درمیان اگر فرق ہوگا تو اسی مسئلے کے ساتھ نفے والا سوال بعد میں نقصان والا سوال بعد میں سب سے پہلے سوال کیا یس نہ جب تم ان کو پکارتے ہو سنتے بھی ہیں کہ نہیں یہ سوال بڑا پتا لگ سی بات پھر پتا جی، یہ نہ نے درجے وہ کیئر کیتے تو سنتے نہیں سمجھو دال کالا کالا ہل یسم عزت دوں آگے سے انہیں جواب دیا کالو بل نہیں نہیں نہیں نہیں بل نہیں نہیں سنتے بھی نہیں ہیں نفع دیتے بھی نہیں ہیں نقصان ہٹاتے بھی نہیں ہیں اور جب تمہاری سنتے نہیں کیوں گرے ہوئے ہو کیوں تم نے جھکائی ہوئی ہے یہ ان کے آگے تم آجز بن کر ان کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکا رہے ہو کہنے لگے ہماری دلیل یہ ہے مجدنا آبانا کزال کا یا ہمارے باپ دادا دادے ایسے کرتے آ رہے تھے ہم نے باپ دادے کو پایا وہ احمد تھے بڑا سیاح سوتے پہ ہو وجدنا ہاں، ہاں۔ آبانا وہ بے وقوف تھے بڑا سمجھدار ہو گیا یہ مقصد خیال کرا ہے وجہ آبانا وہ سارے بے وقوف تھے پاگل تھے تم بڑے سمجھدار بن گئے حضرت نے فرمایا مجھے کہتے ہو تو بڑا سمجھدار بن گیا وہ سارے پاگل تھے ہمارے باپ دادے سارے بے وقوف تھے حضرت نے فرمایا پھر میرا بھی جواب سنو آیت نمبر چون سورت المبیا سترواں پارا کون کن کن تم الم بابا کم ہے قرآن لقد لقد کن تم انتم بابا کو سی ضلع اگر تم نے یہ کہا ہمارے باپ دادے پاگل تھے ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو نواں نکل کھلوتے ہیں تین سمجھ ہے حافظ اسلم کو مسئلہ سمجھ آیا باقی سارے راول پنڈی کے خطبہ پاگل ہیں انہوں نے آج تک یہ مسئلہ بیان نہیں کیا یہ در در کی مسجدیں تبدیل کرتا پھر رہا ہے بے چارہ اس کو سمجھ آ گیا تجھے تو ان کو نہیں آیا ہائے قرآن شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن تب سمجھ آئے گا اپنے ماحول پہ فٹ کرو اپنے ماحول کے فٹ کرو قرآن سمجھ آئے گا ایشا تو توحید والوں کو سمجھ آیا باقی کسی کو سمجھ نہیں آیا اچھا اس مسئلہ سما پر اس مسئلہ پر اپنے باپ دادا کو دلیل کے طور پہ پیش کرنے والوں میں ابراہیم خلیل کا جواب سنو کن تم تم جی ضلع مدین بغیر اسباب کے سننا یہ تو اللہ کریم کی صفت ہے اور تمہارا یہ عقیدہ یہ بغیر اسباب کے سنتے ہیں تمہارے باپ دادا کا اگر عقیدہ تھا بغیر اسباب کے سنتے ہیں تم بھی پکے کافر تمہارے اکا جو آبا اجداد تھے وہ بھی پکے گمراہ ایماندار تم بھی نہیں ہو ایماندار تمہارے آبا اجداد بھی نہیں تھے اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں قرآن تیرے انداز پہ قربان جاؤں عشا تو تو ہی نہ کرو عشا تو تو ہی پہ اعتراض نہ کرو یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن ہے کہ وہ مولویوں کو قرآن کا جواب دے اگر ہم حضرت ابراہیم والا جواب سنا رہے ہیں عشا تو تو ہی تھی غلطی نہ نکالنا ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اگر ہم حضرت ابراہیم والا جواب نقل کریں ہمارا کوئی قصور نہیں اللہ فرماتے ہیں کیوں تم بھی ویسا جواب دیا کرو جو حضرت ابراہیم نے جواب دیا تھا اللہ کیسے جواب دے فرمایا آیت نمبر چار سورت ممتحنا تھا اس وارہ کم اس و تن اصل برائی ول مارو اس کانو لک نا باؤ ملکماتا بتونا بندو نفرنا بھی کم بب بدا بہ نا بین اگا مت وا بدل تو پہ ہے یہ نعرہ لگا رہی ہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندر عمدہ نمونہ موجود ہے جیسا جواب حضرت ابراہیم نے دیا تھا جو رخ پیدا کرو ویسا جواب تم دیا کرو قبروں کی پوجا کرنے والوں کو قبروں کی سجدے کرنے والوں کو قبروں کے طواف کرنے والوں کو ان کی قبروں پہ گلاف چڑھانے والوں کو کہا کرو بدا بہن کمل ادا بل بغذا تو تؤمنو باللہ وحدہ جتنے تک تم توحید نہیں مانو گے ہم فتوے لگاتے رہیں گے ہر پیغمبر کی دعوت کیا تھی کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے کسی پیغمبر نے اپنی عبادت کی دعوت میں نے سفر کرنا ہے زندگی باقی ملاقات باقی اللہ آپ کے خلوص کو برقرار رکھے اللہ میری محنت حاضری قبول کر لے ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینا ان کا انت طواب الرحیم اللہ سننا سنانا قبول فرما لے علامہ احمد شعیب خان صاحب نے بیان فرمایا موضوع دعوت الحق کردہ اشاعت توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ مرکز دکان نمبر چھ شفی مارکیٹ نسکول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی منجانب انور شیر توحید ٹیلیفون نمبر دو سو اکیس سات سو نوے نوئے کو